سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سرسبز اور میٹھی ہے ہم جسے خوش دلی سے اور اس کی حرص کے بغیر اس کے حصے سے زائد بھی دے دیں تو اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے اور ہم جسے بادل نخواستہ اور اس کی حرص کی بنا پر کچھ دیں گے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی حدیث نمبر پینتیس سو تینتیس مسند احمد